قدرت اللہ شہاب کی کتاب دیکھ لو یہ جب اس صفحے پر میں پہنچا چیخیں نکل گئی کہ جب جموں کی طرف سے مہاجر یہاں آنا شروع ہوئے ہمارے سیال کوٹ گجرا والا ان علاقوں کے اوباش لڑکوں نے ان بچیوں کو اغوا کر کے ان کی بے عزتی کر دی وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے ربنا آخری جنا من هذه القريه الظالم اهلها اللہ ظالموں کی بستی سے نجات دے مگر آگے پھر وہی درندے تھے زانیوں خدا کے لیے بس کرو شرابیوں اللہ کے لیے بس کرو زمینیں چن گئی زمینیں گناہ سے بھر گئی انٹرنیٹ کلب چلانے والوں خدا کا خوف کھاؤ بائبل کے ذریعے میری قوم کو گمراہ کرنے والوں بس کرو بس کرو ہم بے بس ہیں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے تم نے مسلمان نوجوان کی آنکھوں سے ماں بہن بیٹی کا فرق نکال دیا تم نے مسلمان نوجوان کو جنسی درندہ بنا دیا تم نے بہنوں کی عزتوں کو سرعام پامال کر دیا میری مسجد کو ویران کر دیا تم نے سینماؤں کو آباد کر دیا تم نے مسلمانوں کی قبروں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دیا تم نے مسلمان سے جہاد کا زیور چین لیا تم نے بہنوں سے ان کی عصمت چین لی تم نے ہم سے محمد عربی کی شکل تک چین لی کہ آج مسلمان اور کافر کی شکل میں فرق نہیں ہوتا مدینہ والا دل چین لیا اور ظالم شدت پسند بھی ہمیں کہتے ہو تم اپنا کفر پھیلانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا گولی سب استعمال کرتے ہو اور ہمیں قرآن کی دعوت دینے کے لیے بھی چولیاں پھیلانی پڑتی